تو اس سے معلومات جو شخص برائی کے اندر مبتلا ہو واضح طور پہ جس چیز کی ممانعت بیان کر دی گئی ہو پھر بھی اس کو اختیار کر رہا ہے تو یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے اور ایسے شخص کو جاہل کہنے میں شرم کوئی حرج نہیں اور نہ کوئی بری بات ہے انبیاء علیہ السلام نے خود لوت علیہ السلام نے ان کو قوم کو جاہل فرمایا تو یہ یعنی کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نبی تھے آپ نے فرمایا اور یہ بہت آپ کے منصب کے لائق ہی تھا کہ آپ نے ان کو جہالت کے احساس دلایا لیکن ہر مقام پر ایسا نہیں کریں گے کہ ہم بھی ہر ایک کو جاہل جاہل کہنا شروع کر دیں تو سامنے والا ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت اور نصیحت قبول کرنے والا ہو وہ بھی نہ کرے کیونکہ آج کے دور میں خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مزاج انتہائی نازک ہو چکے ہیں دوست دوست بیٹھے ہوں تو چاہے کتنی ہی گندی گالیاں دے دیں برا بھلا کہہ دیں برا نہیں مانا جاتا وہ برداشت کر لی جاتی ہیں لیکن اگر کوئی دیندار شخص یا کوئی مطلب ویسے عام آدمی ہمیں ہلکی سی بات بھی بولتا ہے تو فوراً برا مان جاتے ہیں یہ جاہل والا مسئلہ لے لیں اگر کوئی گناہ کر رہا ہو دوست اس کو دس گالیاں دے لیں گے وہ ہنس ہنس کے اس کو سنے گا لیکن اگر آپ جا کے بول دیں کہ یہ آپ جہالت کر رہے ہیں یہ تو جہالت ہے آپ جاہل ہیں تو بہت برا مان جائیں گے اور اس کو بہت ہی مطلب سمجھیں گے میری ذلت مجھے ذلت میں مبتلا کر دیا گیا میری بےزتی کر دی گئی ہے تو اس لیے حکمت کے ساتھ تو آپ کے قول میں بھی حکمت تھی وہ بڑے بے حیا لوگ تھے اور اعلانیہ طور پہ یہ گناہ کرتے تھے ایسا نہیں کہ گھر میں چھپ کے کرتے ہوں اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے تھے تو اس وجہ سے آپ نے سخت کلمات ارشاد فرمائے اب جواب میں دیکھ لیجیے قوم نے کیا کہا کہ فما کانا جواب قوم ہی اللہ ام اخرجو آل من قریتکم تو ان کی قوم کا فقط یہ ہی جواب تھا صرف اتنا ہی جواب تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ لوت علیہ السلام کے گھرانے کو اپنی بستی سے باہر نکال دو بس یہ ان کو بہترین حل نظر آیا کہ کہاں ہمارے مزوں کے اندر یہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے ان کو باہر نکالو نہ یہ رہیں گے نہ ان کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچیں گی نہ ہمارے نفس کو برا محسوس ہوگا ان کو نکال دو تو یہی آج کل آپ دیکھ لیجئے المیہ ہے بہت زیادہ کہ ایک ایسا طبقہ جو مطلب بہت اپنے آپ کو مہذب کہتا ہے کہ بہت ہی ہم تعلیم یافتہ ہیں مہذب ہیں اگر آپ ان کی نجی محفل میں چلے جائیں میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایسے بہت سے آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک تو شراب پینا انتہائی عام فیشن بن چکا ہے اور پھر زینا انتہائی عام یعنی زنا کے جو لوازمات ہیں یا زینا کی طرف دعوت دینے والی پہلی کی چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ اتنے عام ہوتے ہیں کہ آدمی شریف آدمی تو وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا اور وہ شو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اب اگر کوئی ان کو منع کرنے کی کوشش کرے تو بہت برا محسوس ہوتا ہے تو بالکل یہی کفار کا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی محفل میں منع کر کے تو بتائے اسے اگلی دفعہ کارڈ نہیں دیا جائے گا اسے دعوت نہیں دی جائے گی انوائٹ نہیں کیا جائے گا اس کو بھگایا جائے گا بڑا بور آدمی بھی جی، خامہ خواہ کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے سارا مزہ خراب کر دیتا ہے وہ اس طریقے سے اس بیچارے کو باہر نکال دیا جاتا ہے یہ غلط طریقہ ہے اگر آپ بالفرض ہدایت کے دروازے چاروں طرف سے بند کر کے اور خوب نفسانی مزے حاصل کر بھی لیں گے یا کوئی بھی کر لے گا میں دیکھنے والوں کو سب کو نہیں ایسے کر رہا ہوں تو کب تک لے گا اس طرح کے دروازے لوگوں نے بھی بند کرنے کی کوشش کی لیکن انجام کیا ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرنے پہ ضرورت مند ہو جاتا ہے دلیر ہو جاتا ہے شرمندہ نہ ہو پچھتائے نہیں اور وہ نادم نہ ہو توبہ نہ کرے تو اس کا انجام بہت دردناک ہوتا ہے ایک وقتی طور پر تو وہ مزے حاصل کر لیتا ہے لیکن پھر یہ مزے اس کو برسوں قبر کے اندر آخرت میں رلائیں گے اور وہاں تو اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا لہذا فوا کانا جواب قوم ہی تو نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب اللہ مگر ان قول یہ کہ انہوں نے کہا آل لوت من قریتکم کہ آل لوت کو یعنی لوت کے گھر والوں کو ان کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو ان نہ ہم اناسوں یا پپا ہرون ان کا قصور کیا ہے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں لیجیے یہ ہے قصور کہ جو آج پاکیزگی چاہے اسے باہر نکال دو تو یہ جو پاکیزہ شخص ہوتا ہے وہ گندگی کو برا سمجھتا ہے اور جو گندا شخص ہوتا ہے اسے پاکیزگی بڑی بری لگتی ہے اس لیے آپ یہ دیکھیے اسکول میں کالجز میں فیکٹریز میں خصوصاً کالجز وغیرہ یونیورسٹیز کے کینٹین میں اگر آپ چلے جائیے تو وہاں پہ دوستوں کو جمگھٹا لگا ہوا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اب گندی فوش باتیں چل رہی ہیں تو اگر وہاں پر کوئی بیچارہ ایک آ کے کوئی اچھی بات بول دے یار ایسی باتیں مت کرو کیوں ایسے اپنی زبان گندی کر رہے ہو کیوں ایسا یہ گندے آپ باتیں کر رہے ہو تو بڑا ہی برا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہاں بیچ میں آ کر بیٹھ گیا اس کو اٹھا چلو بھاگ جاؤ تم یہاں سے نکل جاؤ تو وہ یعنی وہ شخص جو پاکیزہ فطرت ہے وہ اس گندگی کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور جس نے اپنے آپ کو گندگی میں مبتلا کر لیا ہو اسے یہ پاکیزگی بہت بری لگتی ہے اب یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے کہ اگر ایک کیڑا جو گندگی کے اندر رہنے والا ہو وہ گندگی کے اندر جائے تو ہمیں بڑا بڑا برا محسوس ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کتنا گندا کیڑا ہے دیکھو نالی کے اندر پڑا ہے کیچڑ کے اندر غلازت کے اندر مبتلا ہے اس کیڑے سے اگر آپ پوچھیں گے تو اس سے پاکیزگی بڑی بری لگے گی اور آپ کو اس کی گندگی بڑی بری لگ رہی ہے اس لیے کہ اس گندگی کے مقابلے میں کم از کم آپ کے قلب میں پاکیزگی ہے اس لیے آپ اس گندگی کو محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس سے دور ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بس یہی سمجھ لیجیے کہ جب کوئی پاکی کا فطرت ہوتا ہے کسی نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا متمنی ہوتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا صحیح احساس اور شعور ہوتا ہے جب اس قسم کی بری باتیں ہوتی ہیں تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو اس گندگی کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے جس سے آپ ایک گندی نالی کے کیڑے کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی قابل گری جرم تو نہیں ہے اگر آپ گندگی کے کیڑے کو کراہت کے ساتھ دیکھیں یا گندگی سے بچ کے نکل رہے ہیں اور کوئی کہے کہ واجی واج یہ کیا کر رہا ہو اس گندگی میں پاؤں رکھو تو آپ اس کو یقین برا کہیں گے اور اپنے آپ کو آپ حق پر ہی متصور کریں گے تو اس شخص کو پھر کیوں نہ حق ہم سمجھتے ہیں کیوں حقیر سمجھتے ہیں کیوں برا سمجھتے ہیں کیوں اسے اپنی محفل کے قابل نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے ہمیں سمجھنا چاہیے گندگی اور پاکیزگی کا صحیح تصور جاننے کی ضرورت ہے ایک ہم نے تصور قائم کر لیا ہے کہ وہ کہ دوستوں میں ایسی باتیں چلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کی جو گندگی تھی اسے نظر انداز کر کے اپنے لیے اس کو پاکیزہ تصور کر رہے ہیں تبھی تو ہم بات کر رہے ہیں کسی چیز کو گندا تصور کرنے والا کبھی اس گندگی میں نہیں پڑتا آپ اگر غلازت کو گندا سمجھ رہے ہیں تو کون اس کو ہاتھ میں لے گا ہاتھ گندا کون کرتا ہے آپ نے کبھی کیا ہے ہاتھ گندا کبھی بھی آپ نہیں کریں گے لیکن جو بھنگی ہے یا گٹر صاف کرنے والا ہے وہ اس گٹر میں اترتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کیونکہ اس نے اپنے لیے یہی چوائس کیا ہوا ہے وہ اس گندگی سے ہی صفائی سے روزی کماتا ہے اس کو اتنا برا فیل نہیں ہوتا آپ کو ہوگا تو اس طریقے سے کبھی بھی ایسا محسوس ہو کہ ہم نے پاکیزگی کو برا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور گندگی کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا ہے گندگی اور پاکیزگی کا معیار ہماری نگاہوں میں بدل چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بار میں جو گندگی اور صاف ستھرائی کا معیار ہے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے تو یہ چیز ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے کبھی بھی ایسی کوئی بری بات ہو رہی ہو تو اس سے دور ہونا چاہیے کوئی اگر منع کر رہا ہو تو اس سے خاموش نہ کروائے اسے برا بھلا نہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو اس کے میں الہام فرمایا ہو تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک شخص کو مایوس اور محروم کرنا ہیں یہ مناسب نہیں لہٰذا انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ تبارہ کا وطیہ نے جواب میں پھر ان پر عذاب نظر فرمایا اس کو تذکرہ کرتے ہوئے شاید فرمایا تھا انجے ناہو و اہ لہ المراطاہ اقبر ناہ الغادرین کہ ہم نے لوت علیہ السلام کو اور اس کے متبرین اور گھر والوں کو نجات عطا فرما دی سوائے ان کی زوجہ کے ان کی زیادہ جو تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی حتیٰ کہ یہ دوسرے مقام پہ واقعہ گزر چکا ہے کہ جب فرشتے عذاب نازل کرنے کے لیے انسانی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو ان کی زوجہ ہی تھی کہ جس نے جا کے قوم کو خبر دی تھی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے اور ہمارے گھر میں خوبصورت مہمان آئے ہیں تو تم برائی کرو جا کے تو پھر وہ سب لوگ برائی کرنے کے ارادے سے وہاں پر ماد اللہ آئے تھے تو چونکہ یہ ان کے ساتھ تھی قوم کے ساتھ تو ان پر عذاب نازل ہوا خود من الغابرین تو ہم نے اس عورت کو پیچھے رہ جانے والوں میں شمار فرما دیا ہم نے اس کو مقدر کر دیا کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے یعنی وہ یہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے اس پر یہ تقدیر مسلط کر دی تھی بلکہ اس کے شامت اعمال ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر آگے بڑھنے کے طور سے نہیں فرمائی عذاب سے نکل جانے والوں کے ساتھ شامل نہیں فرمایا بلکہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل فرما دیا وہ ام کرنا علیہ اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی فسا مطر المنظرین تو کیا ہی ڈرائے ہوئے لوگوں پر وہ بارش تھی کیا ہی بری بارش تھی ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر یعنی پتھروں کی ان پہ بارش ہوئی تھی تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک بارش ان پر برسائی تھی پتھروں کی بارش تھی اور وہ ہر پتھر پر جو جس قوم کے شخص میں جا کے پتھر لگنا تھا اس کا نام اس پتھر پہ اللہ نے لکھ دیا تھا اور یہ پتھر آ کے ان کے لگتے تھے اور جیسے سر پہ پڑتے ہوئے سر پھٹ جاتا تھا جسم میں لگتے تھے تو سوراخ کر کے باہر نکل جاتا تھا اتنی رفتار سے پتھر آ رہے تھے حتیٰ کہ ان کو ایسا کر دیا بالکل جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے بالکل ملیا میٹ لگاتار پتھر برستے رہے وہ ختم ہو گئے اول الحمد للہ آپ فرمائیے کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک تعالی کے لیے ثابت ہیں وہ سلام عباد ہل نوین اور سلامتی ہو اس کے چنے ہوئے بندوں پر ان بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے چن لیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ کے چنے ہوئے بندوں پر کے لیے سلامتی کی دعا کرنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے ہم یوں کہے کہ اللہ اپنے حبیب کریم پر سلامتی نازل فرما لوگ علیہ السلام پر سلامتی نازل فرما تمہارے کوئی مقام اعتراض نہیں ہے کہ جی نبی کریم کے لیے آپ یہ دعا کر رہے ہیں وہ تو پہلے ہی سلامتی حاصل کیے ہوئے ہیں تو کوئی چیز اگر پہلے سے کسی کے پاس حاصل ہو تو جب ہم اس کی اس چیز کے لیے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں مثال کے طور پہ بادشاہ ہے وہ عزت بھی ہے دولت بھی اور ہم یہ کہیں با اللہ اس بادشاہ کو عزت اور دولت عطا فرما تو یہ کوئی مقام اعتراض نہیں کہ بادشاہ کو تو پہلے ہی عزت اور دولت حاصل آپ کی دعا کر رہے ہیں بلکہ اس قسم کی دعا کہ جب کہ کوئی چیز سامنے والے کے پاس پہلے سے ہی موجود ہو تو یہ اس چیز پر استقامت کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز جو ان کے پاس ہے اس میں اس شخص کو استقامت عطا فرما جیسے ہم بادشاہ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دولت عطا فرما تو اس کے مطلب اللہ اس کو عزت اور دولت میں استحکام عطا فرما پختگی عطا فرما دے یہ چیزیں اس کے پاس ہمیشہ رکھ دے یا بعض وقت زیادتی مقصود ہوتی ہے کہ اور زیادہ عزت عطا فرما اور زیادہ دولت عطا فرما تو سلامتی جو نیک بندوں پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کی ہم مقدار کا کیا ٹھکانا اور ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں تو اللہ نے خود اشار فرمایا کہ ان کی سلامتی کے لیے آپ دعا مانگیے مزید تاکہ اور سلامتی نازل ہو تو اس لیے اس قسم کی دعا مانگنے میں شرر کوئی حرج نہیں ہوتا اللہ خیر اما یشرکون کیا اللہ تبارک و تعالی بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ بت خود ساختہ خدا کہ جن کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں وہ بہتر ہے اب آگے جتنی آیات آئیں گی ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اور ان بتوں کا ایک موازنہ پیش کیا ہے تاکہ ہم ان پر غور و تفکر کریں اور غور کرنے کے بعد ان ہر غور کریں اور عقلی لحاظ سے بھی وہ آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کی اطاعت ہونی چاہیے کس کی بندگی ہونی چاہیے کس کا کہنا ماننا چاہیے اور کس کو اس کے مقابلے میں ترک کر دینا چاہیے تو پہلے اللہ نے ایک کوشچن فرمایا ہمارے لیے یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا امتحان لینا مقصود ہے بلکہ سوال بعض و ہوتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تو فرض اللہ نے شاد فرمایا ان اگلے مضامین کی طرف توجہ دلوانے کے لیے شاد فرمایا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جن کے ساتھ یہ شر کرتے ہیں یعنی بت وغیرہ جو بنائے ہوئے ہیں کوئی بھی چیز جس کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں وہ بہتر ہے یہاں تک انیس سپارے ہمارے ختم ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ شاء اللہ بیسواں سپارہ شروع ہوگا سورہ نمل ہی چل رہی ہے سپارہ بیسواں ہے چنانچہ اللہ نے آگے شاد فرمایا کہ امن خلق سماغات اول اوبا انزلہ لکو من سما اما ان یا یعنی وہ بہتر ہے کہ بت یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو بتنا بھی ہدا اقات اور پھر ہم نے اس سے رونق والے سرسبز منور سجائے ہوئے باغ پیدا فرمائے تو کتنا طرح پیارا دیکھیں یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا ایسا کہ جس کے مقابلے میں کوئی دلیل لا ہی نہیں سکتا تو یہ بتاؤ کہ یہ جو جا کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا ہوا ہے کیا یہ عبادت کے لائق ہیں یہ بہتر ہے یا وہ اللہ تعالی کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جس نے آسمان سے بارش برسائی پھر تمہارے لیے بہت سارے باغات پیدا کیے کھیتیاں سب کتنی ساری جو غذائیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں پھل فروٹ لے لیں سبزیاں لے لیں اور جتنی بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے باقی بھی سب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بہت ہی آسان فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے معاملہ رکھ دیا کوئی بھی کافر اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس نے زمینیں بنائی ہیں اس نے آسمان بنایا ہے وہ آسمان سے بارش نادل فرماتا ہے وہ زمین سے سبزہ اگاتا ہے کوئی اپنی ہے تو دلیل لے کر آئے نہیں لا سکتا ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ تمام کام فرمائے یہاں کا فیصلہ بہت ہی واضح ہے کہ جو اتنی عظیم قدرت رکھنے والا ہو جس نے آسمانوں کو بنایا زمینوں کو بنایا پھر پانی کا نظام مقرر کیا زمین سے وہ سبزہ اگاتا ہے اور آپ اس سبزی کی تلاش پہ نہیں جاتے بلکہ کھیت میں اگنے والا سبزہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آپ کے پاس چل کر آتا ہے ایسا بہترین اس نظام قائم فرما دیا اس ذات کی عبادت کرنی چاہیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے یہ فیصلہ کوئی دشوار نہیں ہے سوچنا چاہیے ماں کانا لکم ان تم شاہ یہ تمہاری طاقت نہیں تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے یعنی جو باغات میں جو درخت اگے ہوئے ہیں یہ تم اگاتے یہ تمہاری طاقت نہیں تھی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے پھر آگے صاحب فرمایا الہم ما اللہ کیا اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بل ہم قوم یا بلکہ وہ لوگ سیدھی راہ سے عدول کرنے والے ہیں ہٹ جانے والے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ راہ راست رکھے وہ آخر ادا ان الحمد رب العالمین